حضرت ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو تہتر